ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کو تیرا طالب دیدار بنایا کون بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن کیسا ایک بار ہجرت کا موقع ہے نبی پاک علیہ السلاط السلام ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں پہنچتے ہیں ابھی وہ بزرگ خاتون ہیں ایمان نہیں لائی سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے راستے میں تھی سم سم سم ہر you have for me I want to pay میں پیسے سے خریدنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کی کہ آئی ہیو نتھنگ کچھ بھی نہیں میرے پاس ان کے اس خیمے کے اندر ایک بکری تھی لاغر بکری تھی دیر از نو ملک پیارے آقا علی نقبول السلام نے کہا اگر اجازت دو if you give us permission ہم اس بکری میں سے کچھ ملک نکال لیں اس نے پرمیشن دے دی میرے آقا نے اپنے پیارے ہاتھ لگائے just touch the hand look at the blessing of that blessed hand وہ بکری کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں اتنا دودھ نکلتا ہے اتنا دودھ نکلتا ہے ام میں رضی اللہ تعالیٰ کے سارے جو برتن ہیں وہ بھر جاتے ہیں پیارے آقا بھی دودھ پیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر بھی دودھ پیتے ہیں نبی یہ پانچ تو چلے جاتے ہیں ابو بابد آتے ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں ابھی وہ بھی ایمان نہیں لائے کہتے یہ گھر میں کیا ہوا ہے اتنا ملک کدھر سے آ گیا کہتے ایک ہستی آئی تھی نام کیا تھا اگر نام نہیں پتا مبارک تھے بڑے مبارک تھے جس سے مبارک آئے تھے اچھا بتاؤ تو صحیح مبارک تھے کیسے Islamic now listen with love of prophet صلی اللہ وسلم بلکہ ہو سکے تو سر جھکا لو آنکھیں بند کرو دیکھو میرے آخا دکھتے کیسے تھے تم نے مابل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دیکھا دیکھا میرے آقا انہیں دیوانہ کر گئے وہ کہتی ہیں رائی تو رجولن ظاہر الودا میں نے حسن و جمال کے پیکر کا دیدار کیا ہے اب لجل ودھی حسن الخلق کہتی جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار ہے کہتی ہیں ایسا حسین چہرہ تھا کہ پہلے میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں رائی تو رجولن ظاہر آئی سو اب اسٹرائکنگ اپیئرنس اب لجل ود ہی حسن الخلق بوٹیفلی کریٹ لم ٹائم فجلا کہتی belly was was protruding disproportionate and small نہ وہ زیادہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا نہ بہت دبلی جسامت والے تھے وسیم ان قسیم ان proportionate and delicate finally made specimen of a creation فی آئی نئی ہی داجن کیسی آنکھیں تھیں میرے آقا کی کہتی ہیں in his eyes there was a contrast the dark was immensely dark the white was excessively white وفی اشفار ہی وطفن میرے آقا کی پلکیں کیسی تھیں کہتی ہیں اینڈ ہز آئی لاشز وہ لانگ لمبی پلکیں تھیں وفی سوت ہی سہلن سنو میرے آقا کی آواز کیسی تھی فرماتی voice was a natural echo وفی اون کی ہی ستا آقا کی گردن مبارک کیسی تھی فرماتی and neck was elegantly long وفی لحیتی ہی کساسا سنو اے نوجوانوں میرے آقا داڑھی والے تھے اور داڑھی مبارک کیسی his beard was full and thick ازجو اکرن His were were arched, but they not but they were not جو سیپریٹ ان بکار When he was silent, dignity covered him. خاموش ہوتے تو باوقار نظر آتے وہ سباب اللہ البہا اور جب وہ نور کا پیکر گفتگو کرتا تھا چند الفاظ ہی تو سنے ہوں گے امے باب نے مگر وہ الفاظ دیوانہ کر گئے کہتی ہے when he spoke it was audible and clear always commanding and overtaking اجمل ناسی و ابہا من فروم افار جب کوئی دور سے انہیں دیکھتا the most striking and outstanding in appearance وہ احسن ہوں من قریب اور جب وہ قریب آتے and when he came near the best of them and the most handsome of them innocence ہوتی ہے such and exalted and sweet level of logical very use to speak it was so کامپریہ logical it was smooth and easy to understand سوچو کیسے ہیں ہمارے آنکھا ان کے الفاظ کیسے ان کا چہرہ کیسا